بے شک اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار یہی سیدھا راستہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو